اور اعمال کی جانچ حدیث سنیے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں تم میں سے ہر شخص سے اس کا پروردگار اس کا پروردگار اس طرح بلا واسطہ روبرو کلام فرمائے گا بالکل کوئی واسطہ نہیں نہ نہ درمیان میں کوئی ترجمان ہوگا نہ کوئی پردہ حائل ہوگا <clears throat> اس وقت بندہ کی ایک کیفیت ہوگی کہ وہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا بس جب نظر کرے گا اپنی دہلی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا اور ایسے جب نظر کرے گا بائی جانب تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ اس کو نظر نہ آئے گا اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے رو برو آگ ہی آگ دیکھے گا اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا پس اے لوگوں دوزخ کی اس آگ سے بچو اگرچہ خشک کھجور کے ایک خشک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اس سے بچنے کی فکر کرو یہ حدیث بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے تھوڑی سی وضاحت میں بیان کر دیتا ہوں سن لیجیے مطلب یہ ہے دوزخ سے بچنے کے لیے صدقہ کرو اگرچہ کھجور کا خشک ٹکڑا تمہیں میسر کیوں نہ ہو اللہ کے راستے میں وہی دے کر دو سے بچنے کی فکر کرو آج کا میرا سبق یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ ہو ہندوستان میں ہو فوراً دو روپیہ صدقہ کر لو کہ اللہ جہنم کے آگ سے بچا لو فوراً دیر نہ کرنا میری بات یاد رکھنا حشر کے میدان میں یہ میں یاد آؤں گا آپ کو کہ آج جو سبق سنو تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے مجھے یہ دو روپیہ صدقہ دو ڈالر صدقہ دو پاؤنڈ صدقہ دو دینار صدقہ دو درہم صدقہ دو دو کا عادت کہہ رہا ہوں دھیان میں رکھنا زیادہ مت دینا ابھی زیادہ دینا ہو تو بعد میں دینا لیکن ابھی دو دو درہم دو ٹوپیاں دو دو روپیے دو دینار دو مسواک دو کھجوریں دو کی چیز اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو دو کا عادت دیتا ہے دو کا عادت حشر کے میدان میں اسے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازے ہیں جون سے دروازے چاہے تو داخل ہو جا من انفق زوجے نفی سبیل اللہ اس لیے آج جو ہے میری رائے یہ ہے کہ ہمارا فوراً عمل کر لو بچے کے ذریعے سے اگر باہر کہیں نہیں جا سکتے آپ بھول جاتے ہوئے تو دو دینار جو ہے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لو کہ بھائی یہ مجھے صدقہ کرنا ہے مجھے کسی غریب کو دے دینا ہے تاکہ اور یہ نیت کر لو کہ اللہ یہ حدیث سنیے جہنم کی آگ سے تو ہماری حفاظت فرمانا دوسرا قرآن مجید میں اور حادث میں بھی جہاں جہاں قیامت کے حساب کتاب اور وہاں کے ہولناک منظروں کا اور دوزخ کے لرزہ خیز عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ بندے اس سے خبردار ہو کر اپنے کو اس سے بچانے کی فکر کریں اس حدیث میں تو آخر میں سراہد کے ساتھ اس مقصد کو بیان بھی فرما دیا گیا ہے لیکن جن حدیثوں میں اس مقصد کی تصریح نبی کی گئی ہو ان کا مقصد بھی یہی سمجھنا چاہیے اور اس سلسلے کی تمام آیات اور احادیث سے ہم کو یہی سبق لینا چاہیے گویا کہ کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ جہنم سے تو مجھے بچا لینا اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اب پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر اے اللہ جہنم سے تو ہماری حفاظت کر جب میں نے تین مرتبہ یہ پڑھا جہنم کہتی ہے کہ میرے پاس مت لائیے یونس کو جہنم خود کہتی ہے آپ بھی یہ حدیث میں آتا ہے آپ بھی کہو گے تو آپ کو آپ کے بارے میں بھی کہے گی کہ یہ نہیں چاہیے آدمی اور اب اور دوسرا پڑھیے میرے ساتھ اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دیکھیے اتنا پڑھا میں نے میں نے کہا جنت کہتی ہے کہ یونس کو میرے پاس لیا یونس کو میرے حدیث میں آتا ہے آپ کہو گے تو آپ کے لیے بھی یہی ہوگا فوراً عمل کر لیجئے ایک تو دو روپیہ صدقہ کر دیجئے اور یہ جو میں نے پڑھا ہے اتنا پڑھ لیجئے اب ایک اور چیز پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد ولا کل قدیر دیکھیے میں نے پڑھا آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ دیکھ رہا ہے مجھے کہ کیا مانگتا ہے دعا میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے آمین آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین